حضرت حجورہ یا حجین زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام ہنجورا تھا اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹے پیدا ہوئے لیکن مورخ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ علامہ سہیل رحمت اللہ کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی اور تھی جن کا نام ہجون یا حجین تھا یہ بیوی احب نامی ایک شخص کی بیٹی تھی اور تبرانی اور ابن نے احب کو ارحیر یا اہیر لکھا ہے اور امام ابن کثیر نے قصص الانبیاء نے حجون بنت امین لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ قطورہ کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیوی سے عقد کر لیا تھا اور یہ بھی غالباً سرزمین قرآن ہی کی رہنے والی تھی اس کے بطن سے پانچ بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام بترتیب یہ ہیں کیسان فروخ امین لطان نافذ تورات میں بھی اس بیوی کا ذکر مذکور نہیں ہے اور نہ کہیں ان کے اولاد کا نام بیان کیا گیا ہے اور علامہ تبرانی بنو قطورہ کا ذکر کرتے ہوئے یکشان کے ذکر کے بعد تحریر کرتے ہیں اور باقی سب کے لڑکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حجور یا حجین نامی کے وطن سے پیدا ہوئے تھے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکوں کی صحیح تعداد اس بنا پر تیرہ ہوئی اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو سب لڑکوں سے بڑے تھے حضرت حاضرہ علیہ السلام سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام وطن حضرت سارا علیہ السلام سے اور چھ لڑکے قطور سے جیسے کہ تورات مذکور ہے اور پانچ لڑکے امام سہیلی رحمت اللہ کی روایت کی روح سے حجین یا ہاجون کے بطن سے اور علامہ تبرانی کے بیان کے موافق حجور ارہر کے بطن سے پیدا ہوئے افسوس کے مزید حالات حجور یا حجر یا ہجون کی کسی تاریخ سے نامعلوم ہو سکے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین تم آمین